وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کسی شخص نے آپ کو دیوالی کی بدائی دی اور بدلے میں آپ نے یہ کہا آپ کو بھی اور دل میں یہی تھا اس کے لیے نفرت تھی اور اس کو برا ہی جانتے ہیں لیکن زبان سے چونکہ آپ نے صرف اس شخص کو یہ کہہ دیا آپ کو بھی تو یہ ایسا قابل گرفت جملہ تو نہیں کہ جس سے ہمارے ایمان میں کوئی خرابی پیدا ہو لیکن مفتیان اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بچا جائے اور کوئی دوسرا لفظ یا کوئی دوسرا جملہ ایسا نکالا جائے کہ جس سے ہم بالکل بچ کر کے نکل جائیں اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ دیوالی کی بدھائی ہو مبارکباد ہو یا اس طرح سے کہتا ہے تو ہم کچھ آئیے بیٹھیے یا کچھ ایسا جملہ کوئی ایسا راستہ نکال لیں کہ ہم اس کو اس کے اس خوشی میں اس کے اس کام میں ہرگز بھی کسی طرح سے شریک نہ ہو